جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا بیمار ہو گیا ہے اس پر آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دستے مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا پھر آپ کی پیٹھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ حجلہ حجر الفرس سے مشتق ہے جو گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے ابراہیم بن حمزہ نے کہا مثل الجحلہ یعنی رائے محملہ پہلے پھر ضائے معجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ رائے محملہ پہلے ہے صحیح بخاری حدیث تین ہزار پانچ سو اکتالیس